سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سہری سے دوسری سہری تک وصال کرتے تھے حدیث نمبر 312 سو بارہ مسند احمد